اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن میں اللہ ہی فرماتے ہیں لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم اور پھر فرماتے ہیں ولاقت کرم نہ بنی آدم و حمن فلبر و البر و رضخنہ من طیبات و فض اللہ مالا کثیر خلقن تفضیل پھر حدیث میں حضرت عبداللہ ابن الحارث عبد المطلب ابن ابی وداع سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع یعنی کوئی ایسی بات سنی کہ جو ان کی آزاری کا ذریعہ بنی اور وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کو وہ بات پہنچائی ہوگی فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کھڑے ہو گئے ممبر پر فقال اور یہ فرمایا کہ من انا میں کون ہوں فقال انت رسول اللہ لوگوں نے کیا کہا کہ آپ کون ہیں اللہ کے جواب دیا کرو آپ کون ہیں قال انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ تمام مخلوق کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کے دو حصے بنائے ان میں سے جو حصہ بہتر تھا اس میں مجھے رکھا ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فقیر فرقہ پھر انسانوں کو جب بنایا تو ان کی دو جماعتیں بنائی اور اللہ نے ان میں سے مجھے بہتر فریق بہتر جماعت میں رکھا ثم جعلهم قبائل قبا في خيرهم فقر قبیلہ پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنائے تو جو سب سے افضل اور بہتر قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا فجا رحم وقی رحم نفسا پھر اللہ نے جب ان کو گھروں میں اور فیملیوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گھر میں اور بہترین نفس یعنی میری ذات کو بھی بہتر بنایا اور میرے گھر کو بھی بہتر بنایا اور مجھے اس میں رکھا یہ سننی ترمیزی جن نمبر دو صفحہ دو سو ایک کی روایت ہے اب قرآن کی ان آیار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس طرح کی دو بے شمار حدیثیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق اور افضل البشر ہیں افضل الخلق بھی ہیں اور افضل البشر بھی ہیں ہیں انسان اور انسانوں میں سب سے افضل ہیں ہیں انسان اور تمام فرشتوں سے افضل ہیں ہیں انسان اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں یہ ہے اہل سنت و جماعت کا اعتدال والا عقیدہ اب اس کے دلائل کیا ہیں نمبر ایک وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی رسالت پر ایمان لانے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ انسان کیوں ہے یہاں پر جا الحق میں اس نے بڑا عجیب و غریب نقطہ لکھا ہے اس نے یہاں پر نقطہ یہ لکھا ہے کہ دیکھو آپ کو بشر کہنے سے وہ لوگ کافر بن گئے آپ کو بشر کہنے سے وہ لوگ کیا بن گئے کافر بن گئے اب اگر اسی انکل سے یہ سوال کیا جائے جیسے کہ آگے آ رہا ہے حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے کتنے سارے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کو بشر کہا تو کیا وہ بھی کافر بن گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کہا تو کیا وہ بھی کافر ہو گئے اور خود قرآن میں اللہ نے آپ کو جگہ جگہ بشر کہا تو خدا کی خدائی ختم ہو گئی یعنی جب عقل اندھی ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے وہ لوگ کافر تھے اور بشر کہنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنے بلکہ بشر کو رسول نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر بنے تو لیکن جب دھوکہ دینا ہو تو ایسے بھی نمبر دو قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون اللہ نے ابلی سے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو آپ نے بچتی ہوئی مٹی کی ٹیکری سے بنایا ہے تو میں اس کو کیسے سجا کروں یعنی مطلب ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور ظاہر ہے کہ بنی آدم میں اولاد آدم میں کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو اگر آدم علیہ السلام بشر ہیں تو خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ثابت ہوتی ہے نمبر تین قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی یعنی میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں ہو اور وحی یہ کی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے تمہارا خدا ایک ہے اس میں بھی وہ ماشاء اللہ عجیب و غریب نقطے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان نما میں جو ہے یہ مائع کافہ ہے عمل کو روکتا ہے بلکہ یہ بھی نہیں کہتے یہ کہتے ہیں کہ یہ مانا فیا ہے یہ کیا ہے مانا فیا ہے اور مطلب یہ کہ ما انا بشر بشرکم میں تم جیسا بشر نہیں ہوں جی ما کیا ہے مائک ہے اس اس کہ پر ان داخل ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو منافع قرار دینا یہ قواعد سے کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصول میں مرزائیت کی بحث میں تمہیں تفصیل سے لکھوا چکا ہوں کہ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو خود قرآن میں آئی ہو یا حدیث میں آئی ہو یا اقوال صحابہ میں ہو یا مفسرین کی جماعت نے جس کو اختیار کیا ہو یا اہل لغت نے جس کو بیان کیا ہو اپنی طرف سے نئی تفسیر بیان کرنا اور جو اس اصول سے ہٹ کر تفسیر ہوگی وہ تفسیر نہیں ہوگی وہ تحریف ہوگی اور وہ گمراہی کے ذریعہ بنتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا اور ایک الزامی جواب وہ یہ جی بھی ہے کہ اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے انما الہ واحد تو یہاں پر جو ہے ماں کو نافیہ مانو اور کہو کہ خدا ایک نہیں ہے اور اگر یہ کہہ دیا تو کافر ہو جاؤ گے یہاں پر بھی تو ماں ہے نا ان نہ ماں اگر یہاں پر ماں کو نافیہ مانا تو وہاں کیوں نہیں مانتے کیا رکاوٹ ہے تو تمہارے ایمان کی ہی چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ قل سبحان ربی حلکن تو اللہ بشر رسول قل آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی ذات پاک ہے اور میں کیا ہوں میں بشر ہوں اور رسول ہوں اس طرح خود انما انا بشر یہاں پر بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تو ان آیات میں آپ کو کیا کہا گیا بشر کہا گیا ہے اور بشر کس کو کہتے ہیں انسان کو کہتے ہیں فرشتے کو یا جن وغیرہ کو نہیں کہتے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں بشر یہاں پر بھی انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے خود میں اور وہ یہ کہ یہ آپ نے جو کہا کہ میں بشر ہوں یا آپ سے جو کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں بشر ہوں یہ توازعن ہے یہ کس اعتبار سے ہے توازو آجزی کے اعتبار سے ہے ابدیت اظہار کے لیے ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ توازو ہمیشہ اپنی طرف سے ہوتی ہے کس کی طرف سے ہوتی ہے اپنی طرف سے خود آدمی اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے لیکن یہاں پر تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کہیے یہاں پر تو امر ہے آپ کو اس بات کے کہنے کا یہاں پر توازو کا کیا کام یہ بھی سمجھ میں آ گیا اچھا میرے خاص اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیات جس میں آپ کو آپ قرار دیا گیا ہے تبارك الذي نزل القرآن على عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وغيره وغيره جن جن آیات میں آپ کو عبد کہا گیا ہے تو عبد جو ہے یہ روح مع البدن کا نام ہوتا ہے جو صرف بشر پر صادق آتا ہے اوروں پر صادق نہیں آتا کچھ احادیث بھی دیکھ لو ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر مشرقم میں تم جیسا بشر ہوں یہ حدیث صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ پچاسی اور صحیح مسلم جن نمبر ایک صفحہ دو سو تین اس میں یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اللہم انما انا محمد بشر یغزب اے اللہ اے میرے اللہ میں محمد ہوں بشر ہوں اور بشر ہونے کے ناطے مجھے غصہ بھی آتا ہے پھر آگے آپ نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میں اپنی امت میں سے جس کو ڈانٹوں یا ماروں وغیرہ وغیرہ تو یہ اس کے حق میں مغفرت وغیرہ کے ذریعہ بنا وہ مشہور دعا ہے اب یہاں پر آپ اپنے لیے کیا انا محمد بشر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ حدیث مسند احمد جن نمبر دو صفحہ چار سو ترانوے میں ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یا الناس انما انا بشر رسول اے میں بشر ہوں اور رسول ہوں یہ حدیث موارد ایک سو اٹھاون پر موجود ہے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبا چوڑا جو آپ کا خطبہ ہے اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اعلیٰ یا الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب کہ اے لوگو بیدار ہو کر سنو کہ میں بشر ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا قاصد میری طرف آ جائے اور میں جواب دوں آگے بڑی تفصیل ہے کہ لہٰذا مناسب حج وغیرہ کے احکام مجھ سے سیکھ لینا یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے اور یہاں پر یہ الفاظ مسند احمد ہی کے ہیں جن نمبر چار صفحہ تین سو چھہتر اس کے علاوہ یہ حدیث سنن دارمی صفحہ نمبر چار سو چوبیس صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ دو سو اناسی میں بھی اور قبرا دل بحقی جن نمبر دس صفحہ ایک سو چودہ میں بھی یہ روایت موجود ہے پھر صحاب کرام رضی اللہ عنہ کے کچھ آثار ایسے ہیں کہ جن میں انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے بشر کہا ہے مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمات و بشر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کون تھے بشر تھے یعنی انسان تھے یہ حدیث انہیں نظارمی صفحہ نمبر تیئیس کی ہے اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے جوتے بھی گھانٹتے تھے اپنے کپڑے بھی سیتے تھے اور کان بشرم من البشر وہ کیا تھے انسانوں میں سے ایک انسان تھے یہ حدیث جو ہے یہ مشکات صفحہ نمبر پانچ سو بیس میں بحوال ترمیزی ہے اور موارد الزمان صفحہ نمبر پانچ سو پچیس پر موجود ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ حدیثیں لکھتے تھے اور پھر لکھنا چھوڑ دیا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لکھو اس لیے کہ میری زبان سے حضرت غصہ یا رضا میں کبھی غلط بات نہیں نکلتی تو جس وقت قریش نے ان کو روکا تو یہ کہہ کر روکا کہ اتک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ہر چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں بشر ہیں یا تک رضا والغضب وہ کبھی رضامندی کی حاضر میں یہ نخوش ہوتے ہیں تب بھی بات کرتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں تب بھی بات کرتے ہیں جی حدیث سنن ابی جن نمبر دو صفحہ پانچ سو چودہ کی ہے تو اب یہاں پر کئی حضرات نے کیا کہا یعنی قریش کے معزز لوگوں نے یعنی جو صحابہ کرام ہیں وہ سب آپ کو کیا کہتے ہیں بشر اس کے علاوہ خود حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو بشر کہا اور ان کا بشر کہنے کی حدیث جو ہے وہ تلخیص مصدر کا حاکم جن نمبر ایک صفحہ ایک سو آٹھ میں موجود ہے اچھا یہ تو ہو گئی یعنی قرآن کی آیات احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ ٹھیک ہے